غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے مسلمان ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیس ہزار پاکستانی نوجوانوں نے صرف کینیڈا جانے کے لیے کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ لکھوایا کہ ہم محمد عربی کو آخری نبی نہیں مانتے ہم قادیانی ہیں اور پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے ہماری جان کو خطرہ ہے اس لیے ہمیں یہاں پناہ دی جائے اور ڈیرے کے مسلمانوں صرف چند نوٹوں کی خاطر اپنے نبی سے ناتا توڑ لیا چند نوٹوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر گورے کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھنے کی خاطر تم نے ختم نبوت سے ناتا توڑ لیا تم نے دین کو چھوڑ دیا اسی محلے میں تمہارا کمانڈر رشید شہید خوص میں شیر بن کے گیا تھا یہی سے مولانا شبیر اللہ کے رستے میں اٹھے تھے قیامت کے دن زبیر مدری کو آواز لگائی جائے گی او زبیر او مدینہ میں پیدا ہونے والے شہزادے کہاں ہے تو زبیر اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور بوسنیا کی سرزمین سے لبئی کا لبئی کا لبئی کا کہتا اٹھے گا زبیر مدینہ میں پیدا ہوا بوسنیا میں دفن ہوا پونڈ کمانے گیا تھا ڈالر کمانے گیا نہیں ربا وہاں سے ایک بہن کے چیخرے کی آواز آئی تھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہماری مسلمان بہنوں کو ٹرکوں سے نیچے پھینکتے تھے کوئی ان کے سینے پہ ہاتھ لگاتا تھا ان کے سر پہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا مجھے خبر ملی کہ ہماری بوسنیا والی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں کہ ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لیں گے ربا میں نے ایسے مدینہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے ریاض الجنہ کی نمازیں نہیں چھوڑی میں نے ایسے استوانہ عائشہ کا سایہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے قبا کی مسجد نہیں چھوڑی میں نے کا پڑوس ایسے نہیں چھوڑا ربا آ رہی تھی میری بہنوں کی چیخیں آ رہی تھی جنہیں میرے نبی نے بہنیں بنایا تھا رب اسے نبی کے پاس کھڑا کر دے گا اور ڈیرے کا نوجوان کیا میں اور تو کینیڈا سے اٹھیں گے کہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے وہاں ہم نے پناہ حاصل کی تھی